بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين آية مباركة آیت نمبر سولہ صورت البقرہ کی ہم اسی پر اکتفا کریں گے اور درس بالکل مختصر ہے تو اللہ رب العزت سے برکت کی کے حصول کی امید کرتے ہوئے ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ سنتے ہیں کیونکہ آج ذہن بھی کچھ منتشر ہے حالات کی وجہ سے اور جو صورت حال ہے تو اس لیے تفصیل میں شاید پھر جانا اتنا مناسب نہیں ہوگا اور پھر اگلے درس میں بزن اللہ تعالیٰ ہم جو دو مثالیں ذکر فرمائی ہیں اللہ رب العزت نے منافقین کے گروہوں کی ایک مثال مائی اور ایک ناری ان کا بیان کریں گے اور اس سے قبل اللہ رب العزت نے منافقین کی سولہ صفات کا ذکر کیا اختصار کے ساتھ ان کا بھی بیان ہو جائے گا ان شاء اللہ عزیز اور پھر ان دو مثالوں کے ساتھ ان کی مناسبت بھی سامنے آ جائے گی تو ان صفات کے ذکر کے بعد یہ آیت مبارکہ ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے وہ صفات جو ہمارے گزشتہ دروس میں گزری ہیں جن کا بیان آیات مبارکہ کی روشنی میں ان آیات اور ان صفات کے بیان کے بعد یہ آیت مبارکہ ہے کہ اولا ایک اشارہ ہے کن کی طرف اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جن کی صفات کا بیان ہوا ہے قرآن کریم کا جو انداز بلاغت ہے اس میں یہ بھی ہے کہ یہ صفات کو اس طرح سے بیان کرتا ہے جس میں عموم آ جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے کوئی بھی ان صفات کا حامل شخص ہو تو وہ اس کا انتباق اس پر ہو جاتا ہے اور اہل ایمان ان صفات کی روشنی میں جان لیتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی مراد ہیں ان آیات سے اور ان صفات سے کیونکہ ظاہر ہے کہ منافقین ایک مستقل گروہ ہیں نفاق ایک شعبہ ہے اور اگرچہ یہ اعتقادی نفاق کفر میں داخل ہے لیکن یہ ایک الگ شعبہ ہے اور یہ گروہ بھی ایک مستقل گروہ ہے اس لیے اللہ رب العزت نے جب رویے کا بیان کیا ہے کہ آپ نے منافقین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے تو اس کے اندر کتاب و سنت میں ہمیں ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے مستقل احکامات ملتے ہیں جو کفار اور مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرنے سے مختلف ہیں ان سے مختلف ہیں مثلا جہاد کے موقع پر دیکھ لیجیے فرمایا یا ایو النبی جاہد القفار اول منافقین تو جاہد القفار سے کفار کو الگ قرار دیا ایک گروہ اور منافقین کو الگ ذکر کیا اب اگر منافقین کی پہچان ہی نہیں ہے تو جہاد کیسے ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے ممکن نہیں ہے اور بہت اہم حکم ہے جہاد کا حکم ایک بہت اہم حکم ہے اس کا ذکر کیا اس کا اللہ نے حکم دیا تو جب تک منافقین کی صفات کا علم نہیں ہوگا پھر فرمایا کہ کھلے عمل ان منافقین کے دعوے کے بالمقابل جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو نیک ہیں پارسا ہیں صالح ہیں ان مسلح ہوں مسلح ہیں تو اس طرح کے دعووں کے بالمقابل اللہ فرماتے ہیں وقل عمل ان سے کہہ دیجیے کہ عمل کرو اللہ عمل کم و رسول تمہارا جو عمل ہے وہ دیکھیں گے اللہ اللہ کے رسول اور اہل ایمان اہل ایمان بھی دیکھیں گے تو تمہارے اعمال کو دیکھ کر وہ فیصلہ کریں گے کہ تم اپنے دعوی میں کتنے سچے ہو اصلاح کے دعوی میں اور رجوع کے دعوی میں کتنے سچے ہو تو اسی وجہ سے منافقین کی انہی صفات کا بیان اتنی تفصیل سے ذکر کیا گیا کہ یہ مستقل ایک شعبہ ہے الگ تو الائکا کے ساتھ یہاں پر اشارہ ہے انہی صفات ممیزہ کی طرف جو کہ منافقین کا امتیاز کرتی ہیں دیگر انسانوں کے گروہوں سے متقین سے اور کفار سے ان کو الگ کرتی ہیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ خطرناک گروہ ہے کل کے درس میں تفصیل سے بیان ہوا تھا کہ یہ چونکہ مسلمانوں کے صفوں کے اندر موجود ہیں تو صفوں کے اندر موجود ہونے کی بنا پر ان کا خطرہ بہت بڑا ہے کل کا درس اہم تھا بحمد اللہ تعالیٰ بہت سی قیمتی باتیں اللہ کی توفیق اس میں اس میں بیان ہوئی تو جو ہمارے محترم دوست اس میں تشریف نہیں لا سکے ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور مراجعہ کر لیں اس کو سن لیں تاکہ ان کو آئندہ آنے والے جو دروس ہیں اسے اس موضوع سے متعلق وہ صحیح سمجھ میں آ سکیں تو یہ منافقین اتنا خطرناک گروہ ہے کہ ان کی بنیاد قذیب پر ہے اور اپنی طرف سے اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں اور شہادت کا اعلان کرتے ہیں اذا و ان قالوا رسول اللہ و اللہ عالم ان انك رسول شہد و ان المنافقین لكاذبون یہ جب آپ کے پاس آتے تو یہ کہتے کہ نشہد ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں گواہی دیتے ہیں اور ان کے اس خوبصورت ظاہر کے باوجود جواب کیا آتا ہے اللہ کی طرف سے اللہ عالم ان کل رسول یہ بات تو درست ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کا علم بھی یہی سمجھاتا ہے ہمیں لیکن اللہ یشہد ان المنافقین القاد یہ جھوٹے ہیں بات تو ان کی سچی ہے فی نفسی ہی جو مقولہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں فی نفسی ہی مقولہ ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہ بات ان کی زبان پر ہے اور دل اس کے موافق نہیں ہے اس لیے یہ جھوٹ ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان ظاہر و باطن کی موافقت کا نام ہے ایمان ظاہر و باطن کی موافقت کا نام ہے جس حد تک اس میں تضاد آ جائے گا اسی حد تک نفاق پیدا ہو جائے گا ظاہر و باطن میں جس حد تک تضاد اور تناقض آ جائے گا اسی حد تک نفاق پیدا ہو جائے گا اسی بنا پر صحابہ اکرام کو ہمیشہ یہ خوف رہتا اور وہ اس کا اظہار کرتے رہتے جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت حنزلہ کی مشہور واقعہ ہے آپ لوگوں نے کئی بار سنا ہوگا جس میں وہ اپنی اسی ایمانی کیفیت کے بدلنے کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو گئے تھے اور وہ کہنے لگے کہ نافق حمزلہ حمزلہ حنزلہ منافق ہو گیا اور پھر اس کا ذکر انہوں نے بکر صدیق کے ساتھ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کچھ اسی طرح کے جذبات کا اظہار کرنے لگے پھر وہ چلے اور اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ ہم نے تو یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کی مجلس میں جب ہوتے ہیں تو حالات کچھ اور ہوتے ہیں دل کے حالات حالات باطنی کچھ اور ہوتے ہیں لیکن جب آپ کی مجلس سے دور ہوتے ہیں تو دل کی وہ کیفیت ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی تو کیا یہ نفاق تو نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان نقم لو تدومون علامہ تخنون عندی وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة ساعة ساعة کہ اگر تمہاری وہی قلبی کیفیت اور ایمانی کیفیت باقی رہے جو میری مجلس میں ہوتی ہے اگر تم اسی میں قائم رہو اور وہی ذکر اللہ کی یاد تمہارے دلوں میں اور تمہاری زبان پر جاری رہے تو اللہ کے ملائکہ تمہارے راستوں میں اور تمہارے بستروں پر آ کر تم سے مسافہ کرے لیکن اے حنزلہ یہ گھڑی کی بات ہوتی ہے گھڑیاں ہوتی ہیں گھڑی ہے گھڑی ہے اور گھڑی ہے تو یہ منافقین اولا جن کا اللہ نے و مطالعہ کی رحمت نے یہ تقاضا کیا کہ اہل ایمان کو ان کی پہچان کرائی جائے اگر اللہ پہچان نہ کراتے تو ہم کیسے ان کو پہچانتے نہیں پہچان سکتے تھے ممکن نہیں تھا اس لیے کہ ان کی صورت حال تو یہ ہے کہ تُعْجِبْكَ أَجْسَامُهُمْ تو عجب کا جسام ہوں وہ اے اللہ اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو بہت بھلے لگیں گے اور جب یہ بولیں گے تو آپ ان کی بات کو غور سے سنیں گے کیونکہ بات یہ ایسے خوبصورت کرتے ہیں کانہ ہم و مسندہ لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ ایک بے جان لکڑی یا ٹال ہے جو دیوار کے ساتھ ٹکایا گیا ہے بے جان بے حص ہے ان کے پاس روح نہیں ہے روح اور روح کسے آتی ہے وہ ایمان سے آتی ہے تو فرمایا کہ اولائک یہی وہ لوگ ہیں اللہ یہ اللہ پھر یہ اسم موصول ہے جو ظاہر ہے کہ معرفہ ہے اس میں بھی حسر ہے میں نے کل عرض کیا تھا قصر المسند کی بات کی تھی میں نے اس میں حسر ہے اور یہ قصر ادعائی ہے مراد اس سے یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی صفت ہے یہ منافقین کی ہی صفت ہے جو آگے بیان ہونے لگی ہے اس آیت میں وہ کیا ہے اشترا بدولا بالہدا انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے اشترا ابدولا بالہدا اشترا بدل اشترا بدلسمن و اخد المبیر کوئی قیمت انسان خرچ کرتا ہے نقد خرچ کرتا ہے اور سودا خرید لیتا ہے سلا سامان خرید لیتا ہے نقد خرچ کرتا ہے اور سامان تجارت خریدتا ہے انہوں نے کیا بیچا اشتارہ ولا اللہ بالہدا انہوں نے ہدایت دے دی اور اس کے عوض گمراہی خرید لی تو یہ ان کی ہاں تجارت ہے یہ منافقین کی تجارت ان کا سودا ہے اس کے برعکس مومن کا سودا کیا ہے ان اللہ من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کہ اللہ نے تو خرید لیا ہے اہل ایمان کو ان کے نفسوں اور ان کی جانوں کو ان کے مالوں کو جنت کے بدلے سچی بات ہے کہ بہت ہی سستا سودا ہے بہت قیمتی ہے لیکن بہت ہی آسان سودا ہے تو یہ اس کے بدلے اس کے مقابلے میں منافقین ان کا رویہ کیا ہے کہ اولائک الذین اشتروا فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم بس نہیں نفع بخش ہوئی ان کی تجارت تو وہ تجارت کیسے نفع بخش ہو سکتی ہے جس میں معاذ اللہ ہدایت کو بیچ دیا جائے اور گمراہی کو خرید لیا جائے ان کے پاس ہدایت کہاں سے تھی جو انہوں نے بیچ دی تھی ان کے پاس ہدایت ہدایت تھی یا نہیں منافق ان کے پاس کون سی ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تو یہ ہے انس فرماتے ہیں تبرانی اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ لمبا خیال الذي دخل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ اضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه اظلم منها كل شيء کہ جب نبی کریم جس روز مدینہ میں داخل ہوئے ہجرت فرما کر تو کہتے ہیں کہ مدینہ کی ہر شے روشن ہو گئی اور جس روز فوت ہوئے تو ہر شے تاریخ ہو گئی تھی غم کی بنا پر اور اس علم وحی کا جو نزول تھا اس کے بند ہو جانے کی بنا پر کیسے نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے جو نور کا مصدر رکھا ہے دنیا کے اندر وہ اٹھ گیا دنیا میں نور کا مصدر یہی تھا نا جہاں سے قرآن بھی پھوٹتا ہے اور حدیث بھی بد وقت جو ہے وہ آج کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے جیسے قرآن ان کے باپ پر نازل ہوا ہوتا ہے قرآن کو لے کر آیا تھا کس سے نکلا ایک ہی تو شمع ہے جسے دو نور نکلے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہو یا وہ حدیث رسول ہو تو اس لیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے صحابہ کرام کے الفاظ دیکھیے کہ آپ کے آنے سے مدینہ جگمگا اٹھا تھا ان منافقین کو چونکہ آپ کی صحبت میں اثر تھی انشاءاللہ کہ جب مثالیں پڑھیں گے دو تو وہاں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ منافقین کے بھی وہاں دو گروہوں کا بیان دو مثالیں دی ہیں اور دونوں میں منافقین کی دو مختلف اصناف کا ذکر ہے ایک تو وہ ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد منافق ہو گئے دنیا کے حصول کے لیے شہوات کی مطابعت کرتے ہوئے منافق ہو گئے دین چھوڑ دیا اور دوسرے منافق وہ ہیں کہ جو منافق رہے دنیا میں منافق رہے اور صبر سے کام لیتے رہے نمازوں پر صبر کیا روزوں پر صبر کیا حج پر صبر کیا حتیٰ کہ جہاد پر صبر کیا اور کرنا پڑا ان کو ایسی چیزوں میں شرکت کرنی پڑی اپنے آپ کو بظاہر مسلمان ٹھہرانے کے لیے ان کی مثال الگ سے دی ہے اللہ رب العزت نے تو یہ وہ ہدایت تھی جو ان کے پاس موجود تھی یہ وہ نور تھا اہل ایمان کا صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجالس تھی ان کا نور جس کی روشنی میں یہ کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کرتے اور نور حاصل کرتے عارضی ہوتا لیکن ان کو ملتا ضرور انہوں نے وہ بیچ دیا انہوں نے اس کا سودا کر لیا انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے وہ بھی بیچ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے جو ایمان رکھا تھا کلو مولود ان یو الد الفطر کہ جو دنیا میں نفس آتا ہے وہ فطرت پہ آتا ہے ایمان لے کر آتا ہے اور فرمایا کہ رب القواق کل شن خلق ثم ہدا ایک ایسی ہدایت ہے کہ جو ہر انسان کو بتاتی ہے فطرتن کو اس نے کیا کرنا ہے عقل کا تقاضا کیا ہے جسم کا تقاضا کیا ہے آنکھ کا صحیح استعمال کیا ہے زبان کا صحیح استعمال کیا ہے جھوٹ نہیں بولنا اور آپ کو پتا ہے کہ نفاق کی اصل تو کذب ہے نا جھوٹ ہے تو جو جھوٹ بولتا ہے یہ ایسی بیماری ہے جھوٹ کے ہر ملت میں حرام ہے اور آپ کے علم ہے یہ بات اگر انسان کو شریعت نہ پہنچے تو شریعت کے امور کا وہ مکلف نہیں ہوتا شریعت کے امور کا وہ مکلف نماز کا مکلف نہیں ہوگا روزے کا نہیں ہوگا جہاد کا نہیں ہوگا اللہ کی جو تفصیلی معرفت ہے اس کا مکلف نہیں ہوگا لیکن جھوٹ قتل اس قسم کے جو معاملات اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھے ہیں علماء یہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کا مواخذہ ہوگا اس پر اس کا مواخذہ ہوگا کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر یہ موجود ہے اور اللہ کے یہاں عذر نہیں پیش کر سکتا کہ اللہ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میں نے جھوٹ بولنا ہے کہ سچ بولنا ہے میں نے قتل کرنا ہے کسی کو کہ نہیں کرنا کیونکہ یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے اس کا قبح جو ہے وہ موجود ہے تو یہ لوگ انہوں نے سودا کیا یہ شر کا سودا فما ربیح تجارت تو کوئی فائدہ نہیں دیا ان کی تجارتیں ان کو رب نفع کی بجائے کیا ہوا سراسر خسارا وما کان و محتدین اور کبھی بھی نہیں رہے یہ ہدایت یافتہ ماکان و محتدین کانوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں تھے شروع سے ہی نہیں تھے تو اس سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہاں پر ہدایت سے مراد صرف شرع ہدایت مراد نہیں ہے بلکہ جو عقلی ہدایت اللہ نے انسان کو عقل ایک نور ہے نا عقل ایک نور ہے اس کی روشنی میں انسان چیزوں کو سمجھتا ہے اور اسی طرح سے انسان کی فطرت کے اندر ایک نور رکھا ہے اللہ نے آپ نے پڑھا ہے آیت النور میں نور ان نور یہ آیت مبارکہ بھی دوبارہ سن لیجیے گا صورت النور کی اس لیے کہ جو اگلی مثالیں دو آ رہی ہیں منافقین میں اس میں نور کا بیان ہے اور اس آیت النور میں کس کے نور کا بیان ہے مومن کے اور آیت النور کے بعد اندھیروں کا بیان ہے کس کے کفار کے مومن کا نور کیا ہوتا ہے جو آیت نور میں بیان ہوا مومن کا نور ہے نور ان نور اللہ نور اسماوات مثل نور ہی مسباہ المسباہ یہ مثل قلب المؤمن ہے مومن کے دل کی مثال تھی وہ آپ نے پڑھ لی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافر کی بات کی اور فرمایا کافر کے پاس بالکل نور نہیں ہوتا نور سے بالکل بحروم ہے ولزین کفر فر و امان کا سرابن اور اس کے بعد فرمایا او کا ظلمات فی باہ بن یکشاہ موج منفوق ہی صحاب ظلمات بعضها فوق بعض یعنی بے شمار اندھیروں میں ڈوبا ہوا یہ کافر اس کے پاس نور ہے ہی نہیں لیکن منافع کے بارے میں کیا فرمایا اب یہ دو مثالیں آئیں گے نور کا ذکر ہے استعا دا نارا اور دوسری میں کیا ہے کل ابا الح مشوفی کچھ نہ کچھ نور ان کو ملتا ہے اور اس کی حیثیت حقیقت کیا ہے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے اس کی کیفیت کیا ہے تو یہ کانو محتدین ان کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی ہدایت نہیں عقل نہیں نور نہیں نہ عقل کا نہ فطرت کا نہ شریعت کا نہ اخلاق کا نہ بھی نہ کسی ہی اور قسم کے ادب کا تو یہ سراسر خسارے میں ہے اور یہ وہ بدترین جنس ہے ماکان و محتدین کہ نہ صرف یہ کہ ان کی تجارت خسارے والی ہوئی بلکہ انہوں نے اپنا رأس المال بھی گنوا دیا وما کان محتدین سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کی تجارت میں نفع نہیں ہوا بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے وما کان محتدین کہ ان کو تجارت کرنی آتی ہی نہیں ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ تجارت ہوتی کیا ہے چیزوں کی قیمت کیا ہے قدر و قیمت کیا ہے کیا بیچنا ہے کیا خریدنا ہے جو ان کے نزدیک قیمت والی چیز ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بے وقت ہے جس کو انہوں نے قیمت والا جان لیا اور جو اللہ کی نگاہ میں قدر القیمت والی شاید تھی وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گوا دی اور بیچ دیا دیاد بلّہ ملک چلے آج اتنا ہی رکھتے ہیں مختصر تو ان پھر اگلے درس میں ہم تفصیل کریں گے دو مثالوں کی روشنی میں اور پھر منافقین کے انصفات کے ساتھ اس اس کا انتباق کا